امام مسلم رحمہ اللہ نے تین دیگر سندوں سے حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا کی جن میں عیاض اشاری نے ابو رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے انہوں نے ابو رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور باقی دو سندوں میں حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صفوان بن محرس اور ربعی بن حراش ہیں جبکہ غیاز اشری کی حدیث میں بری ہوں کے بجائے ہم میں سے نہیں کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو نواسی